بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث <clears throat> وجعلناهم أحاديث فبودا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وهارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لمثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوه فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين صدق الله العظيم <coughs> وقال الملو من قومه الذين كفروا اور کہا ان لوگوں نے جو ان کی قوم کے کافر تھے مراد یہاں سے حضرت حود علیہ السلاۃ والسلام کی قوم ہے جب انہوں نے تبلیغ کی تکذیب کی انہوں نے آخرت کی ملاقات کی <clears throat> اور ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں عیش و عشرت دی تھی وہ کافر کہنے لگے بہاد اللہ بشر و مثل کو نہیں ہے یہ شخص یعنی حود علیہ السلام مگر تمہاری طرح بشر ہے وہ کھاتا ہے جس طرح تم کھاتے ہو جو تم کھاتے ہو وہ پیتا ہے جو کچھ تم پیتے ہو اگر تم نے اس انسان اپنے جیسے کی اطاعت کی تو تم تو خسارے میں ہو جاؤ گے یہ پیغمبر یعنی حضرت حود علیہ السلام تمہیں وعدے دلاتا ہے کہ تم جب مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے تمہاری ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی اور تمہیں دوبارہ نکالا جائے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے ہاتھ ہی آتا یہ بہت دور ہے یہ کہاں ہو سکتا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے یہ زندگی ہے نہیں ہے مگر حیات نت دنیا نموت و انحیا ہم زندہ ہوں گے دنیا میں مرتے رہیں گے دوبارہ پیدا ہوتے رہیں گے حساب و کتاب کے لیے نہیں اٹھنا انہو اللہ رج اللہ رجب یہ شخص ایسا ہے الہزب اللہ یہود علیہ السلام کہ اس نے اللہ کے بارے میں باتیں اپنے پاس سے بنا لی ہیں ہم اس پر ایمان نہیں لاتے اس کے جب یہ باتیں سنی حضرت حود علیہ السلام نے تو اللہ سے بد دعا کی کال رب سرنی بما کا اے اللہ میری مدد فرما ان کی تقسیب کے مقابلے میں جواب آیا اما قلیل اللہ نعت نادمین بس صبح کے ٹائم ان قریب یہ شرمندگی اٹھائیں گے چنانچہ چیخ نے ٹھیک صبح کے وقت آ کے ان کو پکڑا بس ہم نے ان کو کوڑا کرکٹ سب پھٹ گئے گر گئے مر گئے فرمایا ہلاکت ہے دوری ہے ظالم قوم کے لیے پھر اس کے بعد ہم نے دوسری قوم کو پیدا کیا کوئی قوم بھی اپنی اجل سے نہ پہلے مری نہ مؤخر کر سکتی اجل کو پھر اس کے بعد ہم مسلسل اور پیغمبر یعنی حود علیہ السلام کے بعد حضرت صالح علیہ السلاۃ والسلام کو بھیجا اور پیغمبروں کو بھیجا جب بھی ان لوگوں کے پاس رسول آیا انہوں نے اس کی تقسیب کی پھر ہم نے ان کے بعد اور دوسروں کے لایا اور ان کو عذاب دے دیا افسانہ بنا دیا بس ظالم ہے ایسی قوم کے لیے جو ایمان نہیں لاتے مسلسل کئی پیغمبروں کے بعد پھر ہم نے موس علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیاں اور واضح برہان دے کر بھیجا فرعون اور ان کے ساتھیوں کی طرف فرعونیوں نے بھی تکبر کر رکھا تھا اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑھ چڑھ کر بڑے لوگ سمجھتے تھے وہ کہتے تھے انؤمن البشرین مثلنا کیا ہم جو ہے ان دو انسانوں کے اوپر ایمان لائیں جو ہمارے جیسے ہیں یعنی موسی علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور ان کی قوم تو ہماری غلام رہی ہے چنانچہ فرعونیوں نے ان دونوں پیغمبروں کی تکذیب کی تو ہلاک ہو گئے ہم نے عطا کیا موسی السلام کو کتاب تاکہ لوگ رہنمائی حاصل کریں اور پھر اس کے بعد ہم نے ابن مریم کو پیدا کیا ابن مریم اور اس کی ماں کو بطور نشانی کے بنایا اور ان کو ٹکانا دیا ایک ٹیلے پر جو ٹھہرنے کی جگہ تھی اور وہاں ایک چشمہ بھی تھا بات ہو رہی تھی اس سے پہلے حضرت نو علیہ السلام کی نو علیہ السلام کے طوفان کے بعد ان کے بیٹے رہے ان کے بیٹے جب دنیا سے چلے گئے لوگوں میں گمراہی آئی تو حضرت حود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کے بھیجا حضرت حود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا لیکن لوگ ہر درم تھے کہتے تھے کہ یہ انسان ہے ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں ہم ان کی بات نہیں مانیں گے اور نہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے حساب و کتاب کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے اور نو علیہ السلام کی بے ادبی کرتے تھے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں اپنی طرف سے باتیں لے آتے ہیں تنوع السلام آئے حود علیہ السلام تو پھر حود علیہ السلام نے بد دعا کی ان کے اوپر ان کے اوپر ہوا کا عذاب آیا بعض رات نے اس رقو کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ حضرت صالح علیہ السلاۃ وسلام کی قوم کا واقعہ ہے یعنی قوم سمود کے اوپر کیونکہ قوم حود کے اوپر جو عذاب آیا تو وہ آیا ہے ہوا کا اور ان کے مکان گر گئے تھے اور قوم صالح یعنی سمود پر جو عذاب آیا تو وہ عذاب آیا تھا چیخ کا جس سے ان کے دل پھٹ گئے مکان تو ان کے بڑے مضبوط انہوں نے بنائے تھے یہ واقعہ بھی تفصیل کے ساتھ پہلے کئی مقام پہ گزر چکا ہے فرمایا ہم نے ان کو عذاب دیا ایک چیخ کی صورت میں بس ان کو کوڑا بنا دیا کوڑا کرکٹ خس و خاشات بن گئے اور ظالم ہے یہ قوم اور اس کے لیے رحمت سے دوری ہے پھر اس کے بعد دوسری قوم پیدا کی مراد اس کے بعد چھوٹی چھوٹی قومیں بہت تائیں ارمزات الحماد اللہ تعلم یخلق اخلق میں اسلوحاف البلاد وغیرہ فرمایا جب عذاب آتا ہے تو نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے مسلسل کئی پیغمبر آئے لیکن ان قوموں نے پیغمبروں کو چھٹلایا ہی ہے پھر اس کے بعد موس علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو پیغمبر بھیجا یہ بھی تفصیل کے ساتھ واقعہ سورہ انبیاء میں آ چکا ہے چنانچہ انہوں نے بھی فرونیوں کو سمجھایا اور وہ بھی آگے سے ہٹ درم تھے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے پیغمبروں کی بے ادبی کی کہنے لگے ہم اپنے جیسے انسانوں پر ایمان لائیں یہ تو یعنی بنی اسرائیلی ہمارے تو غلام تھے ہم نہیں مان لاتے چنانچہ موسیٰ السلام کے بعد پھر ایک مدت بعد ایک زمانہ بعد حضرت عیسی علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا اور وہ اور ان کی امی کو اپنی قدرت کی نشانی بنایا کیونکہ تخلیق کے کل چار درجے ہیں کہ بغیر باپ اور بغیر ماں کے اللہ پیدا کرے کر سکتا ہے اللہ پیدا وہ قادر ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کرے باپ ہو جیسے حضرت ہوا السلام سے پیدا کیا بغیر باپ کے پیدا کرے ماں ہو جیسے حضرت عیسی علیہ السلام کو پیدا کیا ماں سے باپ نہیں ہے ان کے اور چوتھی صورت یہی ہے کہ نسل انسانی اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ کے اس دیواجی تعلق کے بعد سے پھیلانا شروع کی کل چار طریقے ہیں عقلی طور پر تخلیق کے جو چاروں اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیے اور اپنی قدرت کا ایک مظاہرہ کیا چنانچہ فرمایا کہ ہم نے ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں یعنی حضرت مریم کو رضی اللہ عنہ کو ہم نے ایک نشانی بنایا یعنی قدرت نے ایسا بھی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے بغیر باپ کے پیدا کرے جیسے کہ بغیر ماں کے ہوا کو پیدا کیا تو بغیر باپ کو باپ کے حضرت صلی اللہ علیہ السلام کو پیدا کیا یہودیوں نے کے اوپر طرح طرح کی لگائیں وغیرہ فرمایا ہم نے ان کو ٹکانہ دیا ایک ٹکانے والی جگہ میں ٹیلے پر اور سات علیہ کے بجز نخلا تو علیہ کے رتبن جنیا فکلی وشربی وقری آئینہ یہ بات تفصیل کے ساتھ سورہ مریم میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک چشمہ بھی جاری کر دیا ہے اور جن کے نصیب میں تھا عیسی علیہ السلام کو مانا اور جو یہودی لابی تھی وہ عیسی علیہ السلام پر تومت لگاتے تھے طرح طرح کی فضول باتیں کرتے تھے ان کے نصیب میں ایمان نہیں تھا اللہ سمجھ نصیب فرمائے